حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا انگور سے شراب ہے کھجور سے شراب ہے شہد سے شراب ہے گندم سے شراب ہے اور جو سے بھی شراب ہے تین ہزار چھ سو 3676